تلك أمة قد خلت لها ما ما كسبت ولكم كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی انہوں نے جو کچھ کمایا ان کے لیے ہے اور تم نے جو کمایا تمہارے لیے تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا ابراہیم یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے اعتقادات اعمال اور اخلاق حسنہ ان کے کام آئیں گے اور اے یہود و نصارہ تمہاری بدعمالیاں تمہارے میزان عمل میں ہوں گی ان کے اچھے اعمال کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم بھی انہی جیسے بنو اگر انکار کرو گے تو ان کے اعمال تمہارے کام نہیں آئیں گے